حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں میں پیالے سے پانی پیتی پھر پیالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی تو آپ اپنا منہ مبارک میرے منہ کی جگہ پر رکھ کر پانی پیتے اسی طرح میں کوئی ہڈی نوچتی جب کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی پھر میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی تو آپ اپنا منہ مبارک میرے منہ والی جگہ پر رکھتے سنن نسائی حدیث نمبر تین سو اسی